تیس جس نے بھی ایک دعا کے لیے دعا کی خدا کی دعائیں اس پر دس دعائیں دیں اور دس گنا اس کے لیے وقف تھے اور اس کے لیے دس ڈگری اٹھائی گئی تھی